ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب آٹھ سے دس بجے F M one hundred point seven اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے F M one hundred point seven پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کو اسلام اور احمدیت سے متعارف کروانا اور اسی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دینا یہ جوابات ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز ساتھی محترم عبد الرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں عبد الرشید انور صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالرشید انور صاحب نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جماعت احمدیہ میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں اردو انگریزی اور پنجابی کے علاوہ فرینچ میں مہارت رکھتے ہیں اور آج کل ٹورنٹو میں ان کی تقرری جامعہ احمدیہ کینیڈا میں بطور پروفیسر کے ہے جہاں یہ خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی علیہ السلاۃ والسلام کی کتب اور اسی طرح دوسرے والا جات سے آپ کے سامنے ان کی اپنی تحریرات یعنی بانی سلسلہ علی احمدیہ کی تحریرات سے ان کے نقطہ نظر ان کے عقائد پیش کرتے ہیں اور اسی طرح ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلام کے دوسرے موضوعات کو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے پروگرام کا طریق ایسے ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں دس پندرہ منٹ کا بیان ہوتا ہے آپ کو دعوت ہوتی ہے کہ اس دوران آپ کالز کرنے نہ کیجیے اور ان کے جو افتتاحی کلمات ہیں ان کو سنیے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھولتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور اپنا سوال ہمارے معزز مہمان کے سامنے رکھیں وہ اس کا جواب دیں ہمارا طریق ایسے ہے کہ شروع کا ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ ہم آپ کے کوشش کرتے ہیں کہ سوالات کو موضوع سے متعلق رکھیں تاکہ جو ہمارے معزز مہمان تیاری کر کے آتے ہیں ان کی تیاری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس کے بعد آخری آدھا گھنٹہ جو پروگرام کا ہوتا ہے اس میں ہم موضوع سے ہٹ کے سوالات بھی کرتے ہیں سوالات کے اوپر مزید گفتگو انشاءاللہ آگے چل کے اب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں عبدالرشید انور صاحب بسم اللہ جزاکم اللہ جیسا کہ پروگرام کے پچھلے حصہ میں ہم نے یہ بیان کیا جی آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازدواج کی حکمت کیا ہے اور اس کا کیسے ہم اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں تو یہ پہلو وہاں پر تھا مختصراً ہم نے بیان کر دیا تھا اب اس حصے میں ہم آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر دوسرا اعتراض جو مستشرقین کی طرف سے کیا گیا اور بڑے زور سے شد و مد سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ نے غلامی کو ترویج دیا غلامی کی حوصلہ افزائی کی غلامی کو مکمل طور پر کل عدم کیوں نہیں قرار دے دیا جی تو یہ سوال جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث کرنا بہت ضروری ہے ہم آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے حامی تھے غلامی کے حامی کبھی نہیں تھے کبھی نہیں رہے جی اس کا ثبوت تاریخ اسلام ہمیں دیتی ہے آپ کے جو دوست ہیں وہ غلام ہیں اور غلاموں کو کہ اگر خلاف اگر آپ کی تعلیم ہوتی تو آپ کو وہ تو قتل کرنے کے درپے ہوتے آپ کے دشمن ہو جاتے ہر قوم اپنے فوائد کو دیکھتی ہے اگر غلاموں کے فوائد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے تو پھر غلام کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں شادی کی اور اس وقت آپ کی جوانی کی عمر تھی اور جب شادی کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے غلام سارا مال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا اور اس میں غلام بھی تھے آپ نے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ پھر میرا مال ہو جائے گا میں اس کو جیسے چاہوں گا خرچ کروں گا جیسے چاہوں گا استعمال کروں گا آپ حضرت خدیجہ نے فرمایا ہاں یہ آپ کا مال ہے آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات مجھے پسند نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا غلام رہے آپ نے کہا تمام غلاموں کو میں آزاد کرتا ہوں یک لخت آپ نے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا کیا ایسا شخص غلامی کا حامی ہو سکتا ہے جو جو ہی اس کو طاقت ملتی ہے اور طاقت بھی ایسے وقت میں جب پچیس سال کی عمر ہے جب کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو دولت ہو اور لوگوں کے اوپر میرا حکم چلنے والا ہو اور میں اپنا حکم خوب چلاؤں اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں کہ تمام غلاموں کو آزاد کر دیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غلام جو ہیں وہ آپ کو اپنا محسن سمجھتے تھے اندازہ کیا جائے اس بات سے کہ نبوت کے پہلے سال میں کل چالیس آدمیوں نے اسلام کو قبول کیا اور چالیس میں سے پندرہ غلام تھے یعنی تینتیس فیصد مسلمانوں کا جو تھے وہ ابتدا میں غلام ہوتے ہیں پہلے ہی سال میں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم غلاموں کے خلاف ہوتی تو یہ نسبت ہرگز نہ ہوتی غلاموں کی اسلام قبول کرنے کے لیے صحیح مکہ جس کے اندر بارہ تیرہ ہزار کے قریب لوگ تھے اس وقت اس میں سے تو صرف تیس یا پینتیس افراد ہی اسلام قبول کرتے ہیں اور جو پانچ یا چھ سو غلام تھے ان میں سے پندرہ افراد پندرہ غلام جو ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور آپ کو اپنا گویا نجات دہندہ خیال کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلاموں کی رائے یہ تھی کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجات دہندہ ہیں اور ہم ہمارے لیے یہ ایسی تعلیم لے کر آئے ہیں جو ہمارے فائدہ کی تعلیم ہے لیکن اس کے مقابل پر اور بھی ہماری رائے مضبوط ہوتی چلی جائے گی جب ہم غلاموں کی زندگی کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں ایسے ایسے غلام اور ایسے ایسے انداز میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان واقعات کو یاد کرتا ہے بار بار سنتا ہے اور یہ واقعات اس لیے دہرائے جاتے ہیں ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض نہیں پہلے بہت سنے ہوں لیکن دہرائے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو اس انداز میں بھی ہم دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلاموں کو کس قدر محبت تھی کہ اپنی جان تک دینے کے لیے وہ تیار تھے حضرت خباب بن الارت کا واقعہ آپ کو علم ہوگا کہ جب آپ نے ایمان لے آئے تو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں لوہار کا کام کرتے تھے اور ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے تھے لوگ آپ آپ سے آتے آپ سے کام کرواتے اور پھر مزدوری کے پیسے بھی نہ دیتے بہت تکلیف پہنچاتے پھر اسی طرح ہونے لگا کہ ہاں، لوگ آتے اسی بھٹی کے اندر سے جس میں وہ اپنے لوہے کا کام کرتے تھے کوئلے نکال کر زمین پر بچھا دیتے اور پھر حضرت خباب کو اس کے اوپر لٹا دیتے اور لٹا کر زب بہت بھاری پتھر رکھ دیتے آپ کی جسم سے جل جل کر چربی جو نکلتی وہ ان کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی پھر آپ کے منہ سے ایک دفعہ بھی یہ ایسا نہ نکلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہے وسلم کی تعلیم سچی نہیں ہے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی ہوتی جو ظلم کرتی غلاموں کے اوپر تو کیا حضرت خباب اس حد تک ظلم کو برداشت کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بہت عرصہ بعد جب آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے ایک دفعہ حضرت خباب سے کہا کہ مجھے وہ زخم دکھاؤ جو لوگوں نے تمہیں پہنچائے جب تم اسلام قبول تم نے اسلام قبول کیا اور تمہیں بھٹی کے کوئلوں کے اوپر جلاتے تھے حضرت خباب نے اسرار کے اوپر اپنی کمر سے جب قمیص اٹھائی تو ساری کمر کے اوپر وہ سفید سفید دھبے جو بظاہر ایسے لگتے تھے جیسے برس کی بیماری سے پڑ جاتے ہیں ساری کمر سفید ہوئی ہوئی تھی جل جل کے یہ ایک غلام کا سلوک ہے ایک غلام کا طریق ہے کا رد عمل ہے اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو رائج کیا پھر ایک اور غلام کی بات کرتے ہیں زید بن حارثہ یہ ان غلاموں میں شامل تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے موقع کے اوپر اپنے تمام غلاموں اور تمام اموال کو دیتے ہوئے ساتھ ان کو بھی دے دیا سپود کر دیا آپ ایک عیسائی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے کسی جنگ میں غلام ہوئے پھر بکتے بکاتے آخرکار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا اس کا اعلان کر دیا تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے باپ اور آپ کے چچا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ یہ ہمارا بچہ ہے کسی طرح سے غلام بن کے آپ تک پہنچ گیا ہے آپ اس کو آزاد کر دیں علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو آزاد کر چکا ہوں میں نے تو اس کو پہلے ہی آزاد کر دیا اس پر باپ نے کہا چلو بیٹا چلیں گھر چلتے ہیں تو بیٹے کا جواب کیا ہے ایسے بیٹے کا جس کے جس کا آقا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے غلامی کو ترویج دیا رائج کیا وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا مجھے کوئی نہیں تمہاری ماں تمہارے لیے رو رہی ہے چلو گھر چلتے ہیں پھر بھی آگے سے یہی جواب آتا ہے کہ میں اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا ایک نوجوان چھوٹی عمر کا بچہ جو اپنی ماں باپ سے جدا ہوا وہ محبت کے آثار ابھی بھی ذہن میں زندہ ہیں دماغ میں زندہ ہیں لیکن یہ کیا کہ ایک ایسا انسان جو اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ غلاموں کو کے اوپر ظلم کا باعث بنا اس کے پاس سے جانے کے لیے وہ تیار نہیں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں یہ چیز کیا آپ بتاتی ہے یہی نا کہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز غلاموں کے خلاف نہ تھے غلاموں سے محبت کرنے والے تھے آپ اس غلامی کے خلاف ضرور تھے پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانی دشمن تھے امیہ بن خلف آپ ان کے غلام تھے بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا امیہ بن خلف خلف حضرت بلال کو آپ بھی ابتدائی سالوں میں مان لے آئے امیہ انہیں جلتی ریت پر لٹا دیتا اور کہتا کہ توبہ کر لو آپ کو زیادہ عربی نہیں آتی تھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کر نہیں سکتے تھے لیکن آپ کی منہ سے آپ کے منہ سے صرف یہی الفاظ نکلتے عہد عہد عہد کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اب میں خدا تعالیٰ کی کا غلام بن گیا ہوں خدا تعالیٰ کی غلامی سے میں کہیں نہیں جا سکتا اس پر جب بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استقامت ہی دکھاتے رہے تو تو امیہ نے آپ کے پاؤں میں رسیاں باندھ دیتا رسی باندھ کے وہ باش لڑکوں کو نوجوان لڑکوں کو دے دیتا کہ اس ان کو اب تپتی ریتوں کے اوپر سنگلاخ زمینوں کے اوپر گھسیٹتے پھرو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کس قدر شدید گرمی عرب کے صحراؤں میں ہوتی ہے ایسے جیسے بھٹی تپ رہی ہو اس کے اوپر ننگی کمر کے ساتھ پاؤں کے اوپر رسی باندھ کے سنگلاخ زمینوں کے اوپر تپتی ریتوں کے اوپر ایک شخص کو کھینچا جاتا ہے اور وہ پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا پیمان باندھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کی غلامی میں رہتا ہے اور استقامت دکھاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ اللہ احد اللہ تو کیا ایسا شخص اس کو یہ علم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کے خلاف ہیں یا غلامی کے حق میں ہیں یقیناً اس کو پتا تھا کہ یہ ہی ایک ایسا شخص ہے جس سے ہمیں حقیقی نجات مل سکتی ہے حقیقی محبت مل سکتی ہے وہ ایسی محبت ہوگی جس کے مقابل پہ ہر قسم کا دکھ ہر قسم کی تکلیف ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں گے پھر یہ بات مردوں کی ہی نہیں عورتوں کی بھی ہے ایک لانڈی سمیہ جو ابو جہل کی لانڈی تھی وہ ان کو بڑی تکلیف پہنچاتا تھا بہت ہی تکلیف پہنچاتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ انکار کر دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا سے آپ اپنی بات پر قائم رہی استقامت دکھائی اور جب ابو جہل تھک گیا ظلم کرتے کرتے تو ایک دن نشانہ لے کے آپ کی شرم گاہ کے اوپر اس نے تیر مارا اور اسی سے آپ اپنے محبوب حقیقی کو جا ملی تو کیا ایک ایسی عورت بھی جس کو کہ کمزور سمجھا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ و سلم جو کہ الزام جیسے لوگ لگاتے ہیں ان کے الزام کے مطابق غلاموں کے دشمن تھے اس دشمنی کی کے باوجود آپ کے ساتھ وفا کرتی یقینی طور پر اس کو بھی اس تعلیم کی سمجھ آ چکی تھی جو کہ محبت اور پیار کی تعلیم تھی خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک سکون اور ایک امن کی جو باتیں تھیں ان کی سمجھ ان کو آ چکی تھی اس وجہ سے وہ اپنی جان دینا تو گوارا کر لی لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی اسی طرح سے ان کے بیٹے عمار تھے ان کے اوپر بھی بہت ظلم کیا جاتا ان کو بھی تپتی ہوئی ریتوں پر گھسیٹا جاتا ایک اور غلام ابو فقی ایک ابتدائی زمانہ میں اسلام لانے والے غلام تھے ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اور ان کو کہا جاتا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کا انکار کر دو جو خدا وہ پیش کرتے ہیں اور پھر رسیاں باندھ کر ان کو بھی کھینچا جاتا ایک دن ایک جانور آپ کے پاس سے گزرا تو ان کو یہ بات سوجی کہ کہا کہو کہ یہ خدا ہے یہ جانور آپ نے فرمایا میں ایسی بات ہرگز نہیں کر سکتا اس پر انہوں نے آپ کا گلا دبایا گلا دبانے کے بعد شدید انداز میں تکلیف دینے کے بعد بھاری بھرکم پتھر آپ کے سینے کے اوپر رکھ دیا آپ کی حالت یہ ہوگی کہ گویا زبان الگ سے نکل آئی اور بہت ہی کیفیت ایسی ہوگی کہ لوگوں نے سمجھا کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے دیر تک پھر لوگوں نے بعض جو محبت رکھنے والے تھے وہ آپ کو ملتے رہے اور ملنے کی وجہ سے پھر دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی ایک اور لانڈی کا ذکر آتا ہے بہت سارے غلام ہیں اب سب کا ذکر کرنا بھی ناممکن بات ہے جس کا نام تھا زنیرہ یہ حضرت عمر کی لانڈی تھی اور اسلام لانے سے قبل حضرت عمر ان کو بھی بہت تکلیف پہنچایا کرتے تھے لیکن پھر ابو جہل کے ظلم کی ابتدا ہوتی ہے انہوں نے مار مار کر آپ کی آنکھیں پھوڑ دیں اور اس کے باوجود یہ عورت یہ صنف نازک نازک یہ اپنی وفا سے باز نہیں آئی اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ وفا رکھی تو ابو جہل یہاں پر کہا کرتا تھا کیا ہم اتنے ہی عقیر ہیں کہ زنیرا جیسا جیسی عورت تو ایمان لے آئے اور ہم نہ مانے اس میں فخر کی بات بھی تھی غرور کی بات بھی تھی کہ دیکھو یہ کہتی اگر یہ حقیقت ہوتی تو ہم بھی مان لیتے پھر یہ بات تو تھی ان لوگوں کی جنہوں نے کے دلوں میں اسلام گھر کر گیا تھا لیکن ایسے غلام بھی تھے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا لیکن ان کی ہمدردیاں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور وہ محبت رکھتے تھے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ایک ایسے شخص سے محبت رکھی جا سکتی ہے جو ان کی خیر خواہی نہ چاہتا ہو غلاموں کے اوپر ظلم و ستم کو بجا سمجھتا ہو حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان لانے میں کافی اگرچہ مکہ میں ہی ایمان لے آئے لیکن کافی تاخیر ہوئی ان کو آپ شکار کے بڑے شوقین تھے تو ایک دفعہ آپ شکار پہ چلے گئے آپ کی ایک غیر مسلم لانڈی تھی وہ مسلمان بھی نہیں تھی جب حضرت حمزہ شکار پر تھے اس دوران ابو جہل نے آز صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کی مارنے کی کوشش کی بہت تکلیف دی شام کو تک یہ عورت کرتی رہی کہ یہ کیا طریق ہے ظلم کا کہ وہ آپ کو کوئی بات کہتا ہے اس کے اوپر غور کرو اگر غور نہیں کرنا نہیں ماننا نہ مانو لیکن اس طرح سے تکلیفیں تو نہ پہنچاؤ جب حضرت حمزہ شام کو آئے اور شکار کر کے آئے بڑے فخر کے ساتھ تو شام کو اس لانڈی نے تانا مارا کہ تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو شکار کرتے پھرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں عرب کا ایک بہت بڑا ماہر شکاری ہوں اور بہت مجھ میں صلاحیتیں ہیں اور میں بہت بہادر ہوں خود نہیں دیکھتے کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا جو تمہارے گھر میں ہے گھر سے مراد یہ خاندان کے اندر ہے تو اس کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا تمہاری بہادری کا کیا فائدہ حضرت حمزہ کو بہت تکلیف پہنچی کہ اس قدر ظلم اس قدر زیادتی کی جا رہی ہے آپ گئے اور جذبات کے ساتھ منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے اور اس قدر غصہ تھا آپ کے دل کے اندر آپ ایک طریق کے مطابق کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے جس طرح سے کہ کسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہاتھ میں تیر کمان تھی اتنے میں ابو جہل وہاں پہ آ گیا کہنے لگا لگتا ہے کہ کسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہو کسی کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہے ہو اس پر آپ نے حضرت حمزہ نے ان کو کہا جاتا ہے کہ کمان کی ایک طرف لگائی اور کہا کہ دیکھو تم نے محمد کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے حد سے زیادہ ستایا تم نے اس کو اب کہتے ہیں کہ تھپڑ بھی مارا اس کے منہ پہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں ہمت ہے تو مجھ سے لڑ لو ابو جہل لڑنے کے لیے تیار ہو گیا اس دوران لوگ بیچ میں آ گئے اور کہا کہ اگر اس وقت ان کو نہ روکا گیا تو یہ تو کعبہ کو بھسم کر دیں گے جلا ڈالیں گے حضرت حمزہ کو اسلام کی طرف توجہ ہو گئی اس اس واقعے کے بعد اور چند دن غور کرنے کے بعد پھر آپ نے اسلام کو قبول کر لیا گویا کہ اس طرح سے سب غلاموں نے یہ جان لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن غلامی کی زنجیریں توڑنا ہے نہ کہ اس کو مضبوط کرنا اس لیے سب آپ کے اوپر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن بڑی عجیب بات ہے اور ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات غور غور سے سننی چاہیے کہ یہ معاملہ تھا ان غلاموں کا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھے اگر کسی کو اعتراض کا حق تھا تکلیف پہنچنے کا تو سب سے پہلے ان غلاموں کا تھا لیکن وہ یہ خیال کرتے تھے کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آزادی کا ایک موجب ہے ہمیں آزادی مل سکتی ہے تو ان کے ذریعہ سے مل سکتی ہے جو لوگ آج کل کے زمانے میں موجود ہیں اس زمانے میں موجود نہیں تھے اور نہ ہی ان کا غلامی سے کوئی تعلق تھا اور انہوں نے غلاموں کی آزادی میں کسی طرح سے حصہ ڈالا بھی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ وہ ہیں جن کی وجہ سے غلامی ختم ہوئی اور اعتراض کرنے میں وہ سب سے آگے ہیں کہ غلامی کو ترویج دیا اسلام نے بھائی ان سے پوچھو جن کے اوپر غلامی کا ظلم آپ سمجھتے ہوا کیا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کو رائج کیا یا غلامی کو ختم کیا جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غلامی عام تھی کوئی شخص بھی ہمیں نظر نہیں آتا تقریباً کوئی شخص بھی جو مالدار ہو کہ اس کے پاس غلام نہ ہو پھر دنیا کا چکر لگا کے دیکھ لیں دنیا بھر میں غلامی موجود تھی ہندوستان میں اچھوت کی یہ جو تعلیم ہے ہندوؤں میں وہ اصل میں غلامی ہے بلکہ غلامی کی زیادہ بری شکل ہے یہ اچھوت لوگ اعلیٰ پیشوں سے محروم ہوتے ہیں ان کا کام ہے برہمنوں کی خدمت کریں اصل مقصد حیات بھی یہی ہے کہ وہ ان کے لیے زندہ رہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایران کی بات ہے روم کی بات ہے دونوں تہذیبیں غلامی میں ایک دوسرے سے بڑی ہوئی تھیں ان ممالک نے غلامی کے ختم کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا اگر اسلام کے اوپر یہ الزام ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے تو کس نے یہ خدمت انجام دی کس نے غلامی کو ختم کیا دنیا میں کس کی تعلیم نے کس مذہب کی تعلیم نے غلامی کو ختم کیا یہ قانون اسلام ہی نے تو بنایا کہ ایک آزاد کو قید کرنے والا قتل کا مجرم سمجھا جائے غلام بنانے کی صرف اجازت اس اس جنگ کے وقت ہے جب تلوار کے زور سے اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جائے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اسلام میں غلام بنانے کی کسی موقع کے اوپر اجازت ہی نہیں اگر غلام بنانا پڑتا ہے کسی وقت تو وہ صرف ایسے موقع کے اوپر ہے جب اسلام کو تلوار کے زور سے اس کو مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جائے اور اس کے نتیجہ میں کوئی جنگ ہو تو پھر غلام بنایا جا سکتا ہے اس تعلیم سے قبل تو تمام سیاسی جنگوں میں غلام بنائے جاتے تھے اور کتنا وسیع دائرہ تھا غلامی کا اسلام نے آ کے اس دائرے کو ختم کیا اس دائرے کو چند شرائط کے تحت باندھ دیا اور وہ شرائط اس قدر سخت ہیں کہ کوئی انسان جو ہے حقیقی منصف مسلمان کبھی غلامی کا سوچے بنا اصول کیا ہے غلام کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو اب یہ کتنی عظیم بات ہے جب یہ اسی کے اوپر غلامی ساری ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنے گھر والوں سے وہی سلوک کرنے لگ جاؤ جو غلاموں سے کرتے ہو یا غلاموں سے وہی سلوک کرنے لگ جاؤ جو اپنے گھر والوں سے کرتے ہو تو غلامی تو ختم ہو گئی کس طرح سے وسلوک کرنا ہے جو کھاتے ہو ان کو کھلاؤ کیا پہلی غلامی میں یہ ہوتا تھا یا بعد میں بھی جو غلام بنائے گئے مختلف تہذیبوں میں کیا ان میں یہ ہوتا تھا کہ وہی کھایا جائے وہی ان کو کھلایا جائے جو خود کھایا جائے وہی پیا جائے جو ان کو پلایا جائے وہی پہنا جائے جو ان کو پہنایا جاتا ہے اب صرف ان اس بات کو اگر لے لیا جائے تو غلامی تو خود اپنی موت مر جاتی ہے پھر ہر غلام کو حق ہے کہ جب چاہے آزاد ہو جائے اس کے لیے آسان شرطیں رکھنا یہ واجب ہے جن اپنے اس کے آقا کے لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ آقا کہے میں آزاد نہیں کرتا تمہیں وہ مجبور ہے اسلامی تعلیم کی روشنی میں غلام کو آزاد کرنے پر لیکن غلام بنایا کس لیے گیا تھا وہ وہ پہلو تو بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے غلام اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ ایک ایسی جنگ میں شریک ہوا تھا کہ جس جس جو جنگ ناجائز تھی اسلام کے سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے تھی اور اب اپنی بسات کے مطابق اس کو چاہیے کہ ایسی جنگ کا جو خرچ ہوا ہے اس کا کچھ حصہ اپنی مساط کے مطابق ادا کرے اگر کوئی اس کے رشتہ دار ہیں عزیز ہیں یا وہ حکومت ہے جس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اگر وہ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا ہر جانا دے کر جو کہ ہر جانا مقرر ہوگا اس جنگ کے لحاظ سے اس غلام کو چھڑا سکتا ہے اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے اس کا کوئی عزیز نہیں کوئی رشتہ دار نہیں اور حکومت بھی ریئیکٹ نہیں کرتی تو ایسی صورت میں بھی وہ اگر خواہش کرتا ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں تو اسے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جاتا ہے اور اسے آدھی آزادی دے دی جاتی ہے کہ جاؤ تم کام کرو کام کر کے اتنی رقم ادا کر دو تو اس کے بعد تم آزاد ہو لیکن آزادی کا لفظ اسی وقت استعمال ہونا شروع ہو جائے گا جس وقت اس کا یہ معاہدہ لکھا جائے گا پھر اسلام کہتے ہیں جو غلام کو مارے اس کو اس غلام کو آزاد کر دو یعنی جس غلام کو کوئی مار دے کوئی آقا اب آقا کو چاہیے کہ اس کو آزاد کر دے کتنا آسان کر دیا اور کتنی دل شکنی کی ان لوگوں کی جو غلامی کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو کہ قرآن کریم میں اور اسلامی تعلیم میں بیان ہوئے ہیں کہ اگر وہ گناہ ہو جائیں سرزد ہو جائیں کسی وجہ سے تو پھر ان کا کفارہ کیا ہے غلاموں کو آزاد کرنا یعنی غلامی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پائی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جاری نہیں کی آپ نے تو دائرہ اس کا محدود کر دیا ایسے سامان کے عملاً غلام آزاد ہو گئے کر دیا آپ نے ابتدائی زمانہ میں غلام رہنے کی وجہ آقا کا حسن سلوک تھا آزاد ہو کر اس قدر آسودہ حال رہ نہیں سکتا تھا بعض دفعہ یہ ہوا کہ بعض غلاموں نے خود اپنی اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنے ہونے دیا کیونکہ ان کے آقا کی بڑے اچھے آسودہ حال تھے اگر وہ آزاد ہو جاتے تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا اپنا اچھی زندگی گزارنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیم چونکہ یہ ہے کہ جیسا تم پہنو ویسا ان کو پہناؤ جیسا تم کھاؤ ان کو ویسا کھلاؤ جیسا تم پیو ویسا ان کو پلاؤ تو ہمارا جو رہن سہن ہے وہ زیادہ اچھا ہوگا اگر ہم غلام رہیں تو اس لحاظ سے انہوں نے پسند کیا کہ ہم غلامی کی زندگی ہی گزاریں تو ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کو قائم کرنے والے نہیں تھے بلکہ غلامی کو ختم کرنے والے تھے غلامی کو مٹانے والے تھے آپ سے بڑھ کر کسی نے غلامی کو نہیں مٹایا آپ کا کام آپ کے کام کا ہزارواں حصہ بھی کسی دوسرے نے نہیں کیا یہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے یہ بات واضح کی کہ کسی نے بھی اس سلسلے میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا کہ غلامی کو ختم کیا جائے جو کام اسلام نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکا لیکن بہت ہی بد بختی ہے کہ الزام بھی اسلام کے اوپر دیا جاتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو رائج کیا غلامی کو کی حوصلہ افزائی کی حالانکہ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو ہرگز رائج نہیں کیا غلامی کی حوصلہ شکنی کی اور قدم قدم پر غلامی کو ختم کرنے کے ایسے اقدامات کیے جن سے کہ غلامی اپنی موت خود مر گئی جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں ہے آپ کو دعوت کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوال کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اسی طرح جو ہمارے سامعین ٹورانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two جو ہمارے سامعین اس پروگرام کی میں اپنا سوال ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں ان کی سہولت کے لیے ہمارا ویب کا پتہ ہے ای میل کا پتہ ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A جہاں اپنا سر اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں اور آخری چیز اس حوالے سے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں پہنچ سکتی یا پہنچتی ہیں تو کمزور پہنچتی ہیں یا آپ اپنے کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے ہمارا ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A ایک ہی لفظ ہے voice of Islam dot C A جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آج ہمارے ساتھ عبد الرشید انور صاحب پروگرام میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم اس میں پروگرام میں شامل کر رہے ہیں آپ سے گزارش کہ جو آپ کے سوال ہیں اگر وہ موضوع سے متعلق ہوں تو زیادہ لطف رہے گا ہمارے موضوع مہمان تیاری کر کے آتے ہیں مضمون کے حوالے سے اور اس اس طرح اگر آپ اس موضوع سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ہم اس کا زیادہ مزہ بھی آئے گا اور جو ہے تیاری اس سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ اگر ہمارے پاس سہولت ہو ہمارے پاس کوئی مہمان لائن پہ نہ ہو یا سوال نہ ہو تو ہم دوسرے سوال بھی لے سکتے ہیں آخری آدھا گھنٹہ جو ہے اس میں یہ شرط نہیں ہوتی اس میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ کوئی بھی سوال جو ہے اسلام احمدیت سے متعلق ہو آپ اس میں کر سکتے ہیں اور ہم اس سوال کو لیں گے ہمارے آج کے پہلے مہمان جو ہیں وہ لائن پہ ہیں ان کے سوال سے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں یعنی سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے زاہد شاہ صاحب ہیں شاہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی شاہ صاحب آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں جی بسم اللہ فرمائیے سب سے پہلے تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے کو بیان کیا انسانوں کی نظروں سے جو کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے امی ہے نے اپنی طرف سے کتابیں لکھی ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کو شرابی اور عیاش کا آپ اللہ کے رب کی کتاب سے بیان کریں تو رحمت للعالمین ہے جی۔ اور ان تمام کتابیں اور وہ لوگ ان کو ازن کہتے تھے لب جواب دیتے ازن کا کیا آگے سنا دے ان کی بیگم محترام جو ہماری ماں آپ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں رب نے ان کو بھی دی طلاق کی جو بھی رسول اللہ کے وہ کرتے تھے تو یہ غیب کی باتیں رسول کی لائف ہوتی ہے جو اللہ وہی کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہوتی ہیں وہ منافق کہتے ہیں جا کر منافق ہوں وہ کا رسول اللہ منافق آتے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے جب کہ رب کہتا ہے گواہی گواہ جائیں منافق جھوٹے ہیں تو آپ سب لوگوں نے یہ سب باتیں رسول پہ جھوٹ باندھا ہے میں تین سوال قرآن سے کروں گا آپ سے وہ سب سے پہلا سوال یہ امین الغیب یکتبون کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جو یہ لکھ لیتے ہیں سلوم ایوم بذالک زین ان سے پوچھو کون ہے اس کا ضامن ام لہم کتابن فی تدرسون کیا ان کے پاس کوئی کتاب بھی جائے پڑھ لیتے ہیں فبما فضل اللہ لن تغم اللہ کے فضل سے آپ ان کے اوپر بہت نرم ہیں اگر آپ غلیظ القلب ہوتے تو یہ آپ سے بھاگ جاتے تو یہ سب باتیں آپ اگر قرآن سے رسول اللہ کو بیان کریں گے وہ کہتے ہیں ولم یجد کا وہ وجہ سے قائلن فاغنا میں نے آپ کو غریب پائے تھا غنی کیا آپ نے ان کو غریب بتا رہے ہیں وہ کانکرر تھے مکہ کے مالک تھے فتح جی بہت شکریہ شاہ صاحب ایک منٹ کا دورانیہ تھا اس سے میں نے کوشش کی آپ کو زیادہ وقت دیں بہرحال آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے آپ کی فرمائش ہے کہ جو بیان ہے وہ قرآن کریم سے کیا جائے اور ایسی کتب سے نہ کیا جائے جو بعد میں مختلف علماء نے یا بزرگان دین نے لکھی ہیں جی شاہ صاحب آپ کا سوال ملا ملا <clears throat> پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہوتے ہمارے مخاطب غیر مسلم لوگ بھی ہوتے ہیں اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کو کی ان کے نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں قرآن کریم تو مکمل دلیل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تہارت کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی کا جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جن کو کہ ہم دہراتے اس لیے ہیں تاکہ ان کا اچھی طرح سے انالیسز کر کے بتایا جائے کہ یہ جو الفاظ آہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ انتہائی غلط ہیں اور آہذ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں ہم نے تو اس انداز میں بات کی ہے کہ آپ کو بھی اس سے خوشی ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دفاع کیا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب اس وقت ہم مسلمان ہی ہیں جو کہ آپ کے دفاع میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کہ آپ نشاندہی کرتے ہو یہ اصل مقصد تھا ہماری اس گفتگو کا جو کہ آج ہم نے کی جو جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ الفاظ ہمارے نہیں وہ الفاظ غیر مسلموں کے ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں آپ ان کی عبارات پڑھیں اس قدر تکلیف دینے والی عبارات ہیں کہ انسان ان کو پڑھ بھی نہیں سکتا اگر ہم ان کا جواب دیتے ہیں تو اپنے نوجوانوں کے لیے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب آپ کے سامنے اس قسم کی صورتحال آئے تو آپ اس انداز میں اس کا جواب دو تو یہ تھا اصل بات اصل وجہ جس کی وجہ سے ہم نے اس انداز میں بات کی جو آپ نے بات کی وہ وجد کا دعالن فہدہ و وجد قائلن فاغنا تو یہ بات جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے یہ ایک زندگی کے دو حصے ہیں آضر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دونوں حصوں کے اندر ایک شان ہے آضر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کے پاس دولت نہیں تھی جب آپ کہ غریب تھے غریب سے مراد دنیاوی دولت کے لحاظ سے غریب تھے جب آپ کے پاس ایسی کیفیت تھی جو کہ آپ کو اپنے پیٹ کے اوپر پتھر بھی باندھنے پڑے وہ کیفیت بھی آپ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے والی ہے کبھی نہیں آپ نے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور وہ کیفیت بھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی آپ کو ایسی دنیا کی تمام دولتیں دے دیں لیکن پھر بھی دولتوں کے مقابل پر خدا تعالیٰ کی محبت کو آپ نے ٹھوکر ماری یعنی میں شاید الٹ آ گیا ہوں خدا تعالیٰ کی محبت کے مقابل پر دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دی تو یہ تھی شان آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی اور مددگار رہا جب تکلیف کا وقت تھا تو تکلیفیں بھی بے شمار آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اگر اس بات کا اچھی طرح سے اگر تجزیہ کیا جائے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا جس قدر تکالیف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں اتنی تکالیف کبھی کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں آئیں اور ان کے ان تمام تکالیف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت رہ قدم رہنا یہی اصل صداقت ہے پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ولاکم فی رسول اللہ اس وقت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کو کا مطالعہ کرو اس کے اندر تمہارے لیے ایک زندگی ہے اس کے لیے اس کے اندر تمہارے لیے ایک پیغام ہے اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے اب اس و حسنا تو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کرنے سے ہی پتہ چلے گا ہم ساری کی ساری زندگی کو ایک ردی کی طرح سے نہیں پھینک سکتے ایک طرف قرآن کریم کی اہمیت اصولی لحاظ سے ضرور ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں اس سے زیادہ پرفیکٹ نہ کوئی کتاب ہے نہ ہو سکتی ہے لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ بھی کم اہم نہیں ہے ہمارے لیے اور اسوے کے اندر ہمیں کس طرح سے انہوں نے قرآن کریم کے اوپر عمل کر کے دکھایا یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ورنہ قرآن کریم تو ایک تھیوریٹیکل کتاب بن کے رہ جائے گی اگر اس پر عمل کرنے والا کوئی نہ ہو عمل کرنے والے ہیں ہمارے مولا و آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان سے بڑھ کر نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے تو اس لحاظ سے ہم آج صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو ہو رہی ہے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات ہمارے ساتھ زاہد شاہ صاحب ہیں آگا سے ان کی کال لیتے ہیں جی شاہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ نے یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ وہ غمگین ہوتے تھے دیکھیں ان پہ نہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی وہ یہاں تک کہ جب مکہ سے نکل رہے تھے تب بھی وہ اس غار میں ان کو قتل کرنے اگر آ رہے تھے مجھے ہسٹری کا نہیں پتا just understand the book of God وہ اس وقت بھی کہتے ہیں لا تغزن ان اللہ مانا جن کو اللہ کی موجودگی کا احساس ہو ان کو کبھی کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوتا اور اللہ ان کو ہر چیز کی اطلاع دیتے تھے آپ رسول کو خدا کی کتاب سے سمجھیں گے تو آپ کی چھوٹی بات رسول پہ کبھی نہیں کریں گے جی ٹھیک ہے ان کو برا سمجھتے ہیں اور ڈز اٹ میٹر وہ آپ کی کتابوں سے آپ کے بزرگ نے جو کتاب لکھی ہے ان سے رسول کو سمجھتے ہیں انہیں مسخ کیا رسول اللہ کے چہرے کو but we are here to praise God تو رب رب کی بڑائی کرنی ہے ہے نے رسولوں کو بنایا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا خیال آپ نے غالباً جو عبدالرشید انور صاحب نے تفصیل سے جواب دیا ہے آپ نے شاید اس کو سن نہیں پائے کیونکہ اس میں انہوں نے جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ ہو بہو وہی بات ہے جو آپ نے پہلے کی تھی اور رشید انور صاحب نے اس کا مدلل جواب دے دیا ہے اس لیے آپ کا سوال جو ہے وہ میں مزید اس پہ گفتگو نہیں کروں گا ہاں آپ کو کوئی اور سوال ہے تو آپ ضرور تشریف لائیں لیکن جو آپ کی بات تھی اس کا جواب ہو گیا اس لیے اب آگے ہم چلتے ہیں four one six four one zero six five two two ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر one eight five five four one zero six five two two ہمارے ان اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے سوال ہمارے پروگرام میں شامل کرنا چاہیں one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے اسی طرح کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C A ہمارا ویب کا پتہ جہاں نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں تو آپ کو دعوت کہ اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں ہمیں ہماری عزت بڑھائیں اپنے سوال کے ساتھ اور آپ کے سوال کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے گزارش یہی ہے کہ سوال جو ہے وہ موضوع سے متعلق ہو تاکہ ہم اپنے مہمان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ وہ تیاری کر کے آتے ہیں اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہو سکتا ہے سامعین جو ہمارے مسلمان سامع ہیں ان کے لیے تو ایک طرح باعث تقویت تو ہو لیکن میں اپنے ان غیر مسلم سامعین کو دعوت دینا چاہتا ہوں یعنی جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آج آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے یعنی ان کے زندگی کے واقعات ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوال کے ساتھ اور پھر ہمارے موضوع مہمان جو ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیں سوال کے متعلق عرض کر دوں کہ ایک منٹ کا دورانیہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک منٹ کے اندر اپنا سوال جو ہے اس کو مکمل کریں اور پھر موقع دیں کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے تو دوبارہ کال کر لیں لیکن چند منٹ کے توقف کے ساتھ four one six four one zero six five two two میں نے آپ کے سامنے اپنے سارے جو ٹیلی فون نمبر ہیں وہ عرض کر دیے ہیں اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں اپنے سوال کے ساتھ تشریف لائیں خاص طور پہ جو ہمارے غیر مسلم ساتھی ہیں جن کے لیے اسلام کے متعلق ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں سوال ہوں تو آج ہم اسلام کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں اور اس حوالے سے میں آپ کو خصوصی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور اپنے سوال کو پروگرام میں شامل کریں جی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اس وقت کوئی سوال نہیں ہے اور میں اب دیر ای میل دیکھ لیتا ہوں جی یہ بھی آپ کی طرف سے ایک سوال مجھے ملا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے جی اصل میں یہ باتیں لوگوں نے خود بنا لی ہیں فرق کرنے والی نبی اور رسول میں در حقیقت کوئی فرق نہیں اور یہ قرآن آیات کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کوئی سوال ایک ساتھی فون پہ ہیں جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم جی جی ٹھیک ہے جو لے لیں پہلے سوال لے لیتے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ کمر صاحب ہیں ٹورنٹو سے ان کی کال لیتے ہیں کمر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام یہ کامران جی کامران صاحب جی, جی، بس میں نے ابھی ریڈیو لگایا تھا تو مجھے صحیح پتا نہیں ٹاپک پہ یہاں پر میں سے سادہ سے کسی نے فون کیا تھا تو اس کا جواب دے رہے تھے کہ ہمارا پروگرام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے اچھا سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ نبی کے بارے میں دو جن جس الفاظ کے دو معنی نکلتے ہیں وہ الفاظ بھی یوز مت کرو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انصر رضا صاحب ریڈیو پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ رسول کو باللہ حضیان جی کامران صاحب انصر صاحب آج نہیں ان کے بارے میں معذرت اچھا، کے ساتھ کوئی سوال نہیں اچھا، ہوگا جی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کے لیے پروگرام ہے تو میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کون سے غیر مسلم اس میں شیعہ بھی آتے ہیں سنی بھی آتے ہیں بریلوی بھی آتے ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم جو آپ نے اپنے خلیفہ کا خطبہ سنایا تھا اس میں کہا تھا کہ آپ نہ ان کے جنازوں میں جائیں نہ ان کو بلائیں نہ ان سے نکاح پڑھوائیں کیونکہ یہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے اور ان کا دل وہ ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے جس کو پورا مخاطب کیا تھا پورے مسلمانوں کو آپ موجود ہے آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے ریڈیو پہ تو جی آپ یہ غیر مسلموں سے مراد کیا ہے یہ جی ٹھیک ہے بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا آپ آئے جی، یہاں پہ غیر مسلم سے سمپل مراد ہے اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اس قسم کے اعتراضات لگاتے ہیں جو جن سے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے ان لوگوں کو خاص طور پر آج کے پروگرام میں جو کہ آن وسلم کی سیرت بیان کی جاتی جا رہی ہے جو اعتراضات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے جا رہے ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں اگر کوئی ایسے دوست ہیں جو کہ اعتراض مزید کرنا چاہتے ہوں یا ان کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا ایسی اسی موضوع کے اوپر کچھ اور بات کرنا چاہتے ہوں ان کو بھی اس طرف اس کے لیے اجازت ہے تو باقی جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام دل کے ساتھ تعلق ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے خدا تعالیٰ خود لوگوں کے اسلام کو قبول کرتا ہے یا ان کو رد کرتا ہے جو بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ہم ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ غیر مسلم ہے لیکن جو ایک خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندے کو انکار کرے اس انکار کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے کیا اس نے خدا کی بات مانی یا نہیں مانی اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں جزاکم اللہ عبد الرشید انور صاحب آج کے پروگرام میں تشریف فرما آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کچھ سوالات اجازت ہو تو ای میل سے جی آ, کچھ موضوع سے ہٹ کے بھی شاید ہوں تو جی مختصر جواب دے دیں تاکہ جی ہمارے سامنے ان کے سوالات ہو جائیں جی ایک سوال آپ کا آیا تھا میں پہلے وہ دے دوں جی جی وہ کر دیجیے ہاں, جی۔ ہاں جی نبی اور رسول میں فرق کی وضاحت جی، کریں جی۔ ہاں یہ انور جاوید صاحب کا سوال تھا یہ دراصل خود لوگوں نے فرق بنایا ہوا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات واضح نہیں ہوتی قرآن کریم کی کسی آیت سے پہلے کہنا چاہیے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ نبی کوئی اور ہے اور اور رسول کوئی اور ہے کہا جاتا ہے کہ رسول وہ جو شریعت لے کر آئے نبی وہ جو بغیر شریعت کے آئے حالانکہ قرآن کریم میں اس کی کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں صورت مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزقرف الکتاب اسماعیل انََََََََََََ کانا صادق الواد و کانہ رسول النبى اب سب لوگوں کو علم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ صد و کوئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے رسول کا بھی لفظ استعمال کرتا ہے اور نبی کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے اکٹھے ایک ہی آیت میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا تو اس لحاظ سے ہمیں رسول اور نبی کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے رسول ہوتا ہے لفظی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ایسا شخص جس کو خدا تعالیٰ بھیجے جی اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی خبر دے اب جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی خبر دی اب اس خبر کو اپنے پاس رکھے گا تو وہ نبی بھی نہیں رہے گا اس لحاظ سے رسول اور نبی دونوں کے جو جو مشن ہے مل کر ایک مشن بنتا ہے اور اسی کے لیے رسول اور نبی کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے جزاکم اللہ کچھ فکی نوعیت کے سوال ہیں جی، پسند جی، کریں جی، تو یہ سوال ہے عاقب جاوید صاحب کا انہوں نے اپنا شہر نہیں لکھا فرماتے ہیں کہ کوئی یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر طالب علم ہو اور پڑھائی کی وجہ سے جمعے میں نہ جا سکے کلاسز ہیں یا جو بھی ہے تو اس صورت میں اللہ اس کا جمعے کی نیت جو ہے وہ قبول کرتا ہے کیونکہ جمعے کی نماز جمعے کے ساتھ ہی ہوتی ہے جی کوشش پوری کرنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ جمعہ کی نماز کسی صورت میں بھی نہ چھوڑی جائے یہ اس قدر تاکید ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم عطا فرمایا ہے لیکن خدا تعالیٰ کسی کی توفیق سے زیادہ بھی کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا اس لحاظ سے اگر ممکن ہو تو اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مل کے جمعہ پڑھ لے ممکن ہو تو قریب ترین جہاں پر مم جانا ممکن ہو سکے مسجد میں نہیں پہنچ سکتے وہاں پر جا کے پڑھ لے لیکن اگر کسی بھی طرح سے ممکن نہیں تو پھر ظہر کی نماز بہرحال وہ ادا کرے جزاکم اللہ ای میل پہ ایک سوال آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت کیا عمر تھی اور انہوں نے کہا کہ میرا نام نہ لیا جائے یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی اہم بھی ہے جی اور اس کو مختلف زاویوں سے دیکھنا چاہیے اور اتنا مختصر انداز میں بیان کرنا بھی مناسب نہیں اس لیے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل دوں گا اصل اعتراض کیا ہے اعتراض یہ بنایا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر چھوٹی تھی جی اور اس چھوٹی عمر میں شادی کرنا ایک ظلم ہے ایک چھوٹی بچی کے اوپر یہ اعتراض بنایا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے خاص طور پر حضرت عائشہ کے اوپر جی فرض کریں یہ بات درست ہے تو اس بات کا اعتراض کرنے کا حق سب سے پہلے کس کو ہے حضرت عائشہ کو جی کیا کسی موقع کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ میرے اوپر ظلم ہوا میری چھوٹی عمر میں شادی کر دی گئی جی۔ لیکن اس کے مقابل پر ہمیں بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر زیادہ ہے کہ انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا بازو کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چکی کا باریک پٹے پسے ہوئے آٹے کی روٹی بنائی آپ نے اور وہ آپ کے منہ میں پھولنے لگ گئی یعنی کہ آپ نگل نہیں پا رہی تھیں جذبات کی وجہ سے جو کہ محبت کے جذبات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کاش کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو میں ان کو یہ نرم روٹی بنا کے کھلاتی کیا ایک ایسی ایسی شخصیت جس کے اوپر ظلم ہوا ہو وہ ایسی بات کہے گی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس بات کو جس شخص کو تکلیف ہونی چاہیے اس کو تو ہے نہیں ایک خام خواہ کا اعتراض بنا کے لوگوں نے پیش کرنا شروع کیا حضرت عائشہ کی زندگی کے اور واقعات دیکھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شانے کے اوپر سر رکھ کے جو ان اس وقت کے جنگی کرتبوں کی نمائش ہوتی تھی وہ دیکھی آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے محبت کے اظہار کا ہمیں ذکر ملتا ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تو کیا ہے کہ ایسی ہستی جو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو وہ اس قسم کی محبت کا اظہار کیا کرتی ہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ چھوٹی نہیں رہی بڑی بھی ہوئیں جی۔ بوڑھی بھی ہوئیں تو کیا انہوں نے اس وقت نہیں کہا کہ اس وقت تو میں چھوٹی عمر کی تھی مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے لیکن اب میں کہتی ہوں کہ واقعی میرے اوپر ظلم ہوا تھا کوئی ایسا کال دکھا دیا جائے حضرت عائشہ کا جس میں یہ بات کہی گئی ہو یہ تھی اصل روح سوال کی اس کی وجہ سے میں نے بات کی اب جہاں تک ہے عمر کی بات مختلف روایات ہیں اور روایات کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے صحیح انداز میں تو آپ کی عمر تیرہ چودہ سال بن جاتی ہے بعض روایات میں گیارہ سال بنتی ہے جی۔ لیکن عرب کی ایک گرم علاقہ ہے اور وہاں پر بچوں کی عمریں چھوٹی ہونے کے باوجود ان کی بلوغت جلدی ہو جاتی ہے یہ پہلو لوگ بھول جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے دونوں باتوں کا ذکر کر دیا عمر کے لحاظ سے بھی ذکر کر دیا اور اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں کہ جس کو کہ بنیاد بنا کر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جائے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہیں کچھ سوالات ای میل پہ ہیں لیکن ان سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے معزز زاہد زاہد شاہ شاہ صاحب صاحب صاحب ہیں ہیں ان کی کال لیتے السلام السلام علیکم وعلیکم جی جناب فرمائیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ والدہ محترمات کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں ایج کی اور گرم علاقے کی یہ بہت بےحودہ باتیں ہیں ہمیں زیب نہیں دیتے ایسی باتیں کرنی دوسرے آپ نے کہا وہ نبیوں کے سردار تھے آپ کے بزرگ نے کہا جو مرحوم صاحب ہیں کہ وہ کہاں لکھا ہے کہ وہ نبیوں کے سردار تھے اور دوسرا یہ کہ دماغ سے بات نکل گئی کہ ہاں کہ کم الد رب کا حکم تھا کمل پوری رات کھڑے ہو اللہ کلیل مگر تھوڑا آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے سو جاتے تھے کہ اس رسول کو کیوں اپنی کتابوں سے ڈسکس کر رہے ہیں why don't you discuss from the book of God جی جی اردو میں رہیے شاہ صاحب شکریہ جی۔ آپ کا آپ کا سوال ہاں۔ نوٹ کر لیا اب یہ واضح بات ہے قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کم اللہ اللہ کلیلہ کہ تو رات کو کھڑا ہو سوائے تھوڑے عرصے کے اس کا مطلب کچھ عرصہ سونے کے لیے بھی ہے ساری رات کھڑے ہونے کا حکم ہے ہی نہیں تحجد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان سو جائے اور سونے کے بعد اٹھ کے نماز پڑھے اور وہ ایک خاص قربانی اس کے اندر اللہ تعالیٰ مانگتا ہے انسان سے کہ دیکھو جب تم سو جاتے ہو جب تمہارے پہلو بستروں کو لگ جاتے ہیں تو وہ مومنین ہوتے ہیں جو اپنے پہلوؤں کو الگ کرتے ہیں یعنی بہت قربانی کی بات ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قربانی کرنے والے تھے اگر یہ کہا جائے ایک سپر نیچرل مخلوق بنا کے پیش کیا جائے تو پھر تو وہ ہمارے لیے اسوا رہتے ہی نہیں انسانی ان کے اندر قوا تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی عطا کیے اور انہوں نے ان کو ایسے انداز میں استعمال کیا کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں ہر ایک وجود کا ہر ایک حصہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں نثار تھا اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنے والا تھا تو اس لحاظ سے یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات سویا ہی نہیں کرتے تھے ساری رات جاگتے ہی رہتے تھے اللہ کلیلہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ تھوڑی دیر تمہیں سونے کی اجازت ہے کلیلہ ورتل القرآن ترتیلا قرآن کریم میں آتا ہے اگر چاہو تو اس کے اوپر تھوڑا سا زائد کر لو اس کا مطلب کچھ ایسا عرصہ ہے سونے کا جس کے اوپر زائد کیا جاتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کر رہا ہے ہم اس کو عجیب سی تلسماتی سی کہانی بنا دیں گے اور آپ خام خواہ کے اعتراضات برائے اعتراضات نہ کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسی طرح سے قابل عزت ہے قابل احترام ہے جہاں تک ام المومنین کا تعلق ہے ام المومنین کے بارے میں جو اعتراض لوگ کرتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ عمر چھوٹی تھی حضرت عائشہ کی لیکن یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کی عمر شادی والی عمر نہیں تھی یہ کوئی بد کلامی نہیں ہے یہ کوئی گستاخی نہیں ہے یہ بات ایک نیچرل بات ہے جو ہم کر رہے ہیں تو اس اس اس کو اس انداز میں نہ لینا چاہیے نہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے گویا کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں ہم آج صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات کے شان میں کبھی بھی گستاخی نہیں کر سکتے کبھی بھی گستاخی نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ محمود صاحب کیمبرج سے سوال ہے فرماتے ہیں کہ میں امریکہ ٹرک پہ جاتا ہوں کیا میں قضا نماز پڑھ سکتا ہوں قضا نماز کا کیا بنا انہوں نے قضا کا لفظ لکھا ہے اس لیے میں نے <laughs> قضا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نماز جو آپ کی فوت ہو گئی یعنی جو آپ وقت پہ پڑھ نہیں سکے نماز وہ آپ کی نماز قضا ہوتی ہے یہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں ٹرک پر جاتا ہوں کیا میں نماز کثر کر سکتا ہوں کثر کر سکتا ہوں جی اگر یہ مراد ہے تو کثر بہرحال ہو سکتی ہے اگر سفر میں ہے اگر روٹین کا سفر ہے آپ کا تو اس میں آپ آپ کی روٹین لائف ہے اس میں اوائڈ کریں تو بہتر ہے جزاکم اللہ جاوید اسلم صاحب فرینک سے انہوں نے ای میل کے ذریعے مبارکباد دی ہے پروگرام کی نیک تمناؤں کا دعاؤں کا اظہار کیا ہے بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی چند فکی سوال ہیں پسند جی، جی، کریں دی جی،, جی ٹھیک ہے پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے آصف علی صاحب کی طرف سے اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی میاں بیوی دو سال سے علیحدگی ہے لیکن ان کی طلاق باضابطہ طور پہ نہیں ہوئی تو اب دو سال کے بعد کیا ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے یا ابھی ہے اور اسی طرح دوسرا سوال ہے وراثت سے متعلق کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے پہلے انتقال اس کے فوت ہو جائے تو کیا اس بیٹے کی بیوہ اور بچوں کا اپنے دادا کی جائیداد میں کوئی حصہ ہے اور اگر ہے تو کیا ہونا چاہیے آصف علی صاحب کے دو سوال پہلا سوال کیا تھا میرے جی پہلا تھا جی کہ اگر میاں بیوی علیحدہ ہاں، رہ رہے ہیں لیکن میاں بیوی علیحدہ رہ رہے ہیں اور طلاق نہیں دی کسی بھی صورت میں جی۔ کوئی طلاق کا عمل نہیں ہوا جی۔ تو وہ نکاح ان کا قائم ہے اور وہ اس نکاح کے ساتھ ہی دوبارہ زندگی شروع کر سکتے ہیں لیکن قرآن کریم میں بھی اور اسلامی تعلیم میں جنرلی طور پر بھی اس بات کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ آپ عورتوں کو اس طرح سے معلقہ کی طرح سے چھوڑیں یعنی ان کو نہ اپنی بیوی کی طرح سے رکھیں اور نہ ان کو طلاق دیں تو دونوں صورتوں کو قرآن کریم نے پسند نہیں کیا لیکن اگر طلاق نہیں کہی گئی اگر طلاق واقعہ نہیں ہوئی تو وہ وہی نکاح قائم ہے جی اچھا دوسرا وراثت کا معاملہ ہے یہ ذرا تفصیلی بات ہے یہ میرے خیال اگلے سوال میں اگلے پروگرام میں ہونا چاہیے لیکن عمومی بات یہ ہے کہ وراثت ہوتی ہے انسان کی وفات کے بعد اگر باپ کی وراثت اس کو چاہیے بیٹے کو تو وراثت وہ باپ مجبور نہیں ہے اپنی ہیریٹیج سے اس کو دینے کے لیے جب تک کہ اس کی وفات نہ ہو اس لحاظ سے یہ وراثت پہلے اگر وہ خود بخود اپنی مرضی سے ان کا حصہ دے دے تو الگ بات ہے لیکن اپنے آپ اس کا وراثت کا تقسیم ہونا یہاں پر درست نہیں ہوگا لیکن باقی تفصیل کس طرح دادا کی وراثت سے پوتے کو ملتی ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ ہے اس کے لیے کچھ کیلکولیشنس کی ضرورت ہے وہ پھر اگلے پروگرام میں ہو جائے گی ٹھیک ہے اگلا سوال اکبر صاحب کا ہے اور انہوں نے افغانستان سے متعلق سوال پوچھا ہے وہاں پہ جو خون ریزی ہو رہی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے خلیفہ کا یہ بیان سنا ہے کہ اس افغانستان میں کبھی امن نہیں ہوگا کیا یہ صحیح ہے اور اگر اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے اکبر صاحب کا سوال اکبر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا یہ خلیفہ صاحب نے بات کی ہوگی حضرت مسیح معود علیہ السلام کی یہ واقعہ بہت اہم ہے جو افغانستان کی سرزمین پر ہوا جی کہ ایک اس زمانے میں ایک وزیر تھے اس حکومت کے جن کا نام تھا شہزادہ صاحبزادہ عبدالطیف صاحب ان کو جب خبر ملی کہ حضرت مسیح معود علیہ صاحب رسۃسلام جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا تھا وہ آ چکے ہیں تو آپ ان کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے میں کچھ تفاصیل کو چھوڑ رہا ہوں جب حکومت کو یہ پتہ چلا کہ ان کی حکومت کا ایک وزیر ملنے گیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی مسیح مود کو تو انہوں نے بعد میں یہ پلان کیا کہ ان کو بلا کر بلایا جائے اور بلا کر ان کا ان کی جواب طلبی کی جائے اور پھر اگر یہ نہ مانے حضرت مسیح محدود رسّت والسلام کو چھوڑنے پہ تو پھر ان کو ان کی سنگساری کی جائے کیونکہ یہ مرتد ہوں گے اور مرتاد کی سزا ان کے نزدیک اس طرح سے قتل تھی تو حضم سیم علیہ السلام کو جب یہ سارے واقعات پتہ چلے کہ کس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو آدھا زمین پہ گاڑ کے پتھروں کے ساتھ شہید کیا گیا تو خدا تعالیٰ سے خبر پا کر انہوں نے کہا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے تمہاری سرزمین کے اوپر اے کابل یہ ایگزیکٹ الفاظ یہاں پہ بھی میرے پاس نہیں ہے تو اس وقت یہ کہا کہ تمہارے اوپر امن نہیں ہوگا یہ اس کا مفہوم نکلتا ہے تو آپ دیکھ لیں جب سے یہ الفاظ ہوئے ہیں اس وقت سے ہی کبھی بھی افغانستان کے اوپر کچھ لمبا عرصہ ایسا نہیں گزرا جس کے ساتھ وہاں پر امن کی کوئی فضا قائم رہی ہو تو یہ اصل بات ہے جو کہ صاحبزادہ عبداللطیف شہید کے شہادت کے موقع کے اوپر کہی گئی جو کہ حضم سیم علیہ رسط و اسلام مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی تھی اور یہ انیس سو تین چار کے قریب کی بات ہے پانچ کے قریب کی تو اس وقت یہ بات کہی گئی تو دیکھ لیں آج تک اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا کیا اور جب تک یہ لوگ اس طرف نہیں آتے خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو نہیں مانتے اس وقت تک صورت حال معلوم ہوتا ہے کیسے ہی رہے گی اللہ تعالیٰ رحم کریں محمود صاحب اوہایو یو ایس اے سے ای میل کرتے ہیں پروگرام کو پسند کرنے کا اور نیک دعاؤں کا انہوں نے تحفہ پیش کیا ہے بہت شکریہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کی اس کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ اسی طرح چلتی رہے اگلا سوال اسد صاحب کا ہے نسبتاً لمبا سوال ہے میں مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چار بڑے انبیاء چار کتب آخری نبی آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری کتاب قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو ہے جو نبوت جو ہے رسالت انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ ختم ہو گئی اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے بعد جو بھی نبی یا رسول آئے گا وہ جھوٹا ہوگا اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف مسلمان تھے نہ کوئی سنی تھا نہ شیعہ تھا وغیرہ کوئی بھی نہیں تھے اور نہ ہی اسی طرح کوئی فقہ فرقہ قرآن کریم میں ہے تو اس سے انہوں نے استدال نکالا ہے کہ جو بھی کہتا ہے کہ میں سنی ہوں یا جو بھی احمدی وہ اسلام اسلام کی روح سے وہ مسلمان نہیں ہیں اسد صاحب نے یہ سوال پیش کیا ہے کہ یہ بتائیے یہ اصل میں سوال پتہ نہیں دو ہیں تین ہیں زیادہ ہیں کافی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر پہلی بات یہ جو کہی ہے بڑی احتیاط کرنی چاہیے قرآن کریم کی طرف کوئی بات بھی منسوب کرتے ہوئے یہ کہاں پر لکھا ہے کہ جو نبی بعد میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا آپ نے کہا ہے جو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو نبی بعد میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا یہ بات بارہ ثبوت پیش کرنا ان کا کام ہے جہاں تک اس بات کا ذکر ہے کہ بہت سارے انبیاء چار کتب کا ذکر آتا ہے اور چار کتب کی بھی بحث ہو سکتی ہے وہ بھی کتب نہیں مانی جائیں گی حقیقتاً شریعت کی کتب کہنا چاہیے اگر زیادہ تفصیل میں جائیں اور پھر کتاب آتی ہے قرآن کریم کی اور قرآن کریم کے بارے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آخری شریعت کی کتاب ہے اس کے بعد شریعت کی کوئی کتاب آ نہیں سکتی اور یہ اس بات میں بھی ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں آپ کے بعد کوئی بھی نبی ایسا نہیں آ سکتا جو کہ شریعت لے کر آئے اب بات ہے یہ کہ صرف چھوٹی سی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے تعداد کو چھوڑ دیا جائے ہو سکتا ہے کم ہو ہو سکتا ہے زیادہ ہو ہم اس کی لیکن یہ بات یقینی ہے کہ بے شمار نبی آئے لیکن کیا بے شمار شریعتیں ہیں ہر نبی اپنی شریعت لے کر آیا نہیں ہرگز نہیں بہت سارے ایسے نبی ہیں جو آئے لیکن بغیر شریعت کے آئے ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق نبی نے آنا ہے اور یہ کوئی چیز ہم نہیں بنا رہے قرآن کہتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس نے آنا ہے اور ساتھ یہ بھی بات لازمی ہے کہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر اگر کسی کو فائز کرتا ہے تو ایسا انعام دے گا اس نبوت کا اس امت کو کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کبھی بھی منسوخ کرنے والی نہیں ہوگی جہاں تک فرقوں کا تعلق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تفتر کو امتی کہ میری امت جو ہے وہ مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی آج سلم نے اس کو اپنی امت ہی کرا دیا میری امت بٹ جائے گی مختلف فرقوں میں اس حدیث میں آتی ہے تفصیل زیادہ کہ یہود تو بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے لیکن میری امت جو ہے وہ تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یقینی طور پر مختلف فرقے نہیں تھے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ آج وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اختلاف و امتی ان کہ میری امت کی کا جو اختلاف ہے رحمت کا موجب ہے اور بہت سارے مسائل کا حل وہ اس اختلاف کی وجہ سے بعض دفعہ حل ہو جاتا ہے اور ہر ایک کو عمل کا موقع مل جاتا ہے جہاں تک اس اختلاف کے بعد اس یونیفائی کرنے کا تعلق ہے اس کے بارے میں آذر صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ خبر تھی کہ چونکہ یہ فرقے پیدا ہو جائیں گے تو پھر لوگوں کو علم نہیں ہوگا کہ ہم کون سے راستے کو اپنائیں تو پھر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو کہ میری ہدایت کے مطابق چلے گا میری سنت کے مطابق چلے گا خلف فا کی سنت اور صحابہ کی سنت پر چلے گا تو وہ ایسا ہوگا جس کے اوپر آپ کو چلنا چاہیے تو اس کا مطلب ایک ایسا ان میں سے ہونا چاہیے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر چلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زم... اگ... نے اگر یہ خبر بیان فرمائی اس کی اسی لیے بیان فرمائی آنے والے مہدی اور مسیح کی خبر اسی لیے دی کہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ ایسے وقت میں جب امت مختلف فرقوں میں بٹ چکی ہوگی امت کی رہنمائی کرے کہ کون سی لائن لینی ہے کون سے فرقے کے پیچھے چلنا ہے کون سا جو فرقہ ہے جو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے اور صحابہ کی جو طریقہ کار تھا ان کے اوپر عمل کرنے والا ہے اس کی انڈیکیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صورت صف میں بیان فرمائی ہے واخرین صورت جمعہ میں واخرین منہ لمہ اللہ بہم کہ ایک ایک ایسا گروہ آنے والا جو ابھی نہیں آیا جن کا کہ طریقہ کار صحابہ کے طریقہ کار ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اختلاف کے بعد وہ رحمت ظاہر کرنے والا ہے اور اس رحمت کا طریق بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے ظاہر ہوگا ہمارے نزدیک نبوت کے صرف اتنے معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ سے خبر پا کر وہ ہمیں بتائے گا کہ کون سا راستہ ہے جو آنز صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے کون سا طریقۂ کار ہے جو آنز صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اور اس کے ان کے صحابہ کا طریقۂ کار ہے اس سے زیادہ ہمارے نزدیک اس نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ذاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہے سامعین آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں میں اپنے ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام ٹورنٹو کے علاقے سے باہر دنیا کے کونے کونے میں سنتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ کے محبت برے پیغامات آپ کے مشورہ جات ہمیں ملتے رہتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پوری ریڈیو کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا جی، ہوں جی، کہ جی۔ وہ الفاظ جو تھے کابل کے بارے میں وہ مجھے مل گئے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں اے کابل کی سرزمین تو خدا کی نظر سے گر گئی اب اس کیا اس کا پاداش باقی ہے اب پاداش جو ہے اس وقت سے چل رہی ہے تو یہ الفاظ ہیں حضرت مسیح والسلام کے اور اس وقت ہیں اس زمانے سے ہیں اور اس زمانے سے آج تک دیکھ لیں کہ کس کیسی یہ سلطنت تھی کیسی شان و شوکت تھی اس سلطنت کی اور کس طرح سے وہ اس کی شان و شوکت کی دھجیاں اللہ تعالیٰ نے اڑا دی وہ امن نہیں ہو سکا وہ خدا تعالیٰ کی رحمتیں اس زمین سے اٹھ گئیں تو اب اگر رحمتیں لینی ہے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں پھر دوبارہ مقبول ہونا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادہ کو قبول کرنا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کی نظر کرے گا جزاکم اللہ پروگرام میں آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات four one six four one zero six five two two studios کا نمبر one eight five five four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر کے سامعین کی سہولت کے لیے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A ہمارا ای میل کا پتہ اور voice of Islam dot C A ان سامعین کے لیے جو اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پاتے ہمارے ساتھ عرفان صاحب ٹورنٹو سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں عرفان صاحب السلام علیکم جی وعلیکم سر بہت شکریہ یہ جو آپ کے آئے ہیں سر ہیں آپ کے جی عبدالرشید انور صاحب جی رشید انور صاحب سر بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل سیرت النبی کے اوپر روشنی ڈالی صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ اچھا میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ روشنی ڈالی ہے تو پلیز کائنڈلی کیا ذرا ایک شفقت کریں گے ہمارے ساتھ مرزا غلام احمد صاحب کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالیں گے پوری طریقے سے اور کیا آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ان کی سیرت کو سامنے رکھے تو اس میں کچھ سمجھتے ہیں آپ ذلی کچھ بھی ہو سکتا ہے ذرا پلیز اور میں امید کرتا ہوں مجھے جواب دیں گے پلیز آپ جی ٹھیک ہے شکریہ عرفان صاحب آپ کا عرفان صاحب آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے ویلڈ بھی ہے لیکن اس وقت کے لحاظ سے موضوع کے لحاظ سے تفصیل اس میں نہیں آ سکتی اگر آپ خاص طور پر تفصیل زندگی حضرت مسیح محمود رسۃ اسلام کی چاہتے ہیں آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے کھلی کتاب ہے اس کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا پورا ثبوت ہمیں ملتا ہے اور ہم ہر پہلو سے اس بات کو دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہو لیکن اس تفصیل میں ہم اس پروگرام میں یہاں پہ نہیں جا سکیں گے کوئی اور پروگرام چونکہ ہفتے میں ہوتے ہیں مختلف موضوعات پہ پروگرام یہ پروگرام سیرت آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے لیکن کسی ایسے پروگرام میں یقینی طور پر ہمیں آندر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضم سیم علیہ کی زندگی کا تقابل کرنا چاہیے لیکن تقابل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت مسیح محدود السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں یہ ہم پکا آپ کے سامنے کلیئرلی بات کر رہے ہیں حضرت مسیح محدود ریاست وسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں آپ کے غلامی سے ہی آپ نے سب کچھ پایا ہے آپ نے کوئی چیز بھی اپنے زور بازو سے نہیں پائی جو کچھ بھی ہے وہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے اور جو کچھ بھی احسانات ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل آپ کے اوپر ہوئے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت مسیح مود مرزا غلام احمد حضرت مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں یا اب کے ہم پایا ہیں یہ بھی نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور غلامی میں بہت زیادہ ترقی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح سے کی کہ آپ کے غلام ہونے کے لحاظ سے کوئی دوسرا غلام آپ کے مقابل پر نہیں آ سکتا یہ ہم کہتے ہیں آپ جیسی محبت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آپ نے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا جزاکم اللہ ای میل کے چند سوالات ہیں جی باری باری عرض کرتا ہوں علی حق صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وہی کا طریقہ کیا ہے وہی کے مختلف طریقے قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں اور وہی سے مراد اصل میں ہم صرف یہ لے لیتے ہیں کہ اس سے مراد شرع وہی ہے صرف حالانکہ شرع وہی بھی ہے ایسی وہی بھی ہے جو کہ شہد کی مکھی کو کی جاتی ہے میں دونوں کے درمیان کی صورت حال کو چھوڑ کے دو ایکسٹریمز کو بیان کر رہا ہوں جی ایک طرف وہ وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جی۔ اور وہ وہی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتا ہے جو اپنے انبیاء کی طرف بھیجتا ہے اور تمام انبیاء کی طرف جو وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے وہ وہ ایک وہی ہے تو دوسری وہی جو ہے وہ اگر انتہائی نیچے جائیں تو وہ شہد کی مکھی کی وہی ہے تو وہی کا مطلب لفظی مطلب اشارہ کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغام دیتا ہے وہ جو پیغام شہد کی مکھی کو جانا ہے وہ شہد کی مکھی کے لیے وہی بن جاتا ہے اور جو پیغام ایک نبی کے لیے پیغام ہوتا ہے وہ ایک اس کے لیے وہی بن جاتا ہے اور جو اس نے پھر آگے امت کو دینا ہوتا ہے جزاک اللہ اگلا سوال بھی ای میل کے ذریعے ہی ہے اور یہ سوال جو ہے یہ رانا صاحب کا ہے اور رانا صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کے بانی یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی یہ میرے الفاظ علیہ السلاۃ والسلام نے حج کیوں نہیں کیا کیونکہ حدیث کے مطابق مسیح نے حج کرنا ہے یہ رانا صاحب کا سوال پہلی بات یہ ہے کہ حج جو ہے یہ ایک ایسا فرض ہے جو کہ مشروط ہے اگر وہ شرطیں پوری ہوں تو پھر حج ہوتا ہے ورنہ وہ حج جو مکہ کا حج ہے وہ لازمی نہیں ہوتا فرض نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ بڑا ایک ثبوت کہہ لیں بلکہ یہ ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے باوجود اس کے کہ مکہ اور مدینہ کا راستہ کوئی تین چار سو کلو سے زیادہ نہ ہو نہ تھا باوجود اس کے کہ بہت قریب ہو تھے لیکن ساری زندگی میں کتنے حج کیے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کیوں ایک کیا اس وجہ سے کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تھیں اگر وہ شرائط پوری ہوں تو پھر وہ حج کی بات ہوتی ہے لیکن بعض باتیں انبیاء کو کہی جاتی ہیں جو کہ انبیاء خود نہیں کرتے بلکہ ان کے آنے والے خلفاء آنے والے جو لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تابع ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ صد اسلام کے بارے میں وہ جو وعدہ تھا بیت المقدس کا جی۔ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں پورا نہیں ہوتا اسی طرح سے اگر یہ اعتراض وہاں پہ پڑتا ہے تو یہ ادھر بھی پڑے گا اور بھی کئی جگہ پہ پڑے گا اس لحاظ سے یہ بات کہ نبی کا دور جب ختم ہو جائے اگر اس کے دور کے اندر وہ بات پوری نہ ہو پھر وہ بات قابل اعتراض بنتی ہے لیکن اگر نبی کے دور کے اندر وہ بات پوری ہو جائے تو وہ قابل اعتراض نہیں بنتی ٹھیک ہے جزاکم اللہ اگلا سوال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے آ, یہ سوال آیا ہے آ, ملک شہزاد صاحب کی طرف سے فرماتے ہیں السلام علیکم کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جب آپ تد... یہ میں ترجمہ عرض کروں کوئی ایسی حدیث ہے کہ جب آپ تدفین کریں تو اس وقت قرآن آیات جو ہیں آ, اس وقت پڑھا جا سکتا ہے یعنی تدفین کی جگہ پہ جائے تدفین میں کوئی میرے نزدیک میرے علم کے مطابق کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جہاں پہ منع کیا گیا ہو کہ آپ ایسی چیز نہ پڑھیں لیکن قرآن کریم کو جو دعائیں ہیں وہ تو عام لوگوں کے لیے باقیوں کے لیے سارے لوگ مل کے دعا کرتے ہیں اس انسان کے لیے اس حد تک تو درست ہے لیکن قرآن کریم بذات خود زندوں کے لیے ہے نہ کہ مردوں کے لیے جو لوگ قرآن کریم مردہ کے اوپر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہی کیفیت ہو تدفین کے وقت بھی اس لیے پڑھا جائے قرآن کریم کے اس کے ساتھ اس کی قرآن کریم پڑھنے سے بخشش ہوگی تو وہ بات بالکل درست نہیں ہے لیکن اگر وہ دعا کی صورت میں ہے سارے دوست وہاں پہ موجود ہیں دعا پڑھنے والے اور اس میں کوئی قرآن آیات آ جاتی ہیں تو میرے نزدیک کسی حدیث میں اس کے اس کو منع نہیں کیا گیا ٹھیک ہے جزاکم اللہ وان سے ہمارے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے فرمائش کی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے فرماتے ہیں کہ اسلام میں چار شادیوں کی اجازت ہے لیکن آج علیہ وسلم نے چار سے زیادہ کی جی کیوں یہ آج کا موضوع بھی تھا اور جی کافی حد تک ہم نے اس کے اوپر بحث کی جی۔ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب تک منع نہیں کیا اس وقت تک آپ نے اے اے چار شادیوں کی جو جو یقینی طور پہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چار شادیاں سے زائد نہیں کرنی چاہیے اور اس وقت تک آپ کو اجازت تھی شادی کرنے کی اس کی حکمت کا ذکر بھی ہم نے کر دیا کہ کیوں یہ شادیاں زیادہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑیں وہ حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے لیکن جب خدا تعالیٰ کا وہ مقصد پورا ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب تم مزید شادی نہ کرنا نہ تم کسی اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دینا کہ اس کی جگہ کوئی اور نمبر پورا کرنے کے لیے بیوی کے ساتھ شادی کر لو نہ اب تمہارے لیے اس کے بعد شادی کرنا جائز نہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی لیکن مقاصد میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات کلیئرلی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایسے قوم تک یہ پیغام اسلام کا پہنچانا مقصد تھا جن جو شریعت سے نابل تھے اور بہت دور تھے جن کو کچھ بھی تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں تھا تو ڈیپلی ان کے اندر راسخ کرنا ضروری تھا اس شریعت کو اور یہ بڑا مشن تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا امت کے لیے یہ بات باعث رحمت بن گئی کہ کچھ لوگوں کو یہ توفیق ملی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہو کے اسلام پر عمل کو دیکھیں اور پھر اپنی اپنی اقوام تک اس پیغام کو پہنچائیں تو یہ ایک حکمت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے زیادہ شادیوں میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جزاکم اللہ اگلا سوال جو ہے وہ مورگز سے بالکل ہی ہٹ کے لیکن ہم آخری آدھے گھنٹے میں ہیں اس لیے آپ کی اجازت سے جی، پیش جی، کرتا ہوں جی۔ یہ سوال ہے مورگج اور انٹرسٹ اور لون اس قسم کے موضوعات سے لمبا سوال ہے خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ ربا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک گناہ کبیرہ ہے ان کا سوال انگریزی میں اور لمبا سوال ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے یا کیا کس اس پہ ہیں آپ کیونکہ کئی احمدی جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں اور اس میں مارگیجز وغیرہ بھی لیتے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں جی۔ <laughs> اس میں حضرت یہ عرفان الدین صاحب کا سوال جی۔ ہمارے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح کی طرف سے اس کے اوپر کافی تفصیلی خطبات ایک سوری جی۔ عرفان الدین صاحب یو کے سے اچھا یو کے سے ہیں ٹھیک ہے کافی تفصیلی اس کے بارے میں ہدایات بیان کر چکے ہیں اس وقت تو مختصراً ہی میں آپ کے سامنے بات رکھ سکوں گا وہ بات یہ ہے کہ اگر جہاں تک ربا کی بات ہے اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے اور ہم بھی اس کو حلال قرار نہیں دیتے ربا کو ربا حرام ہے اگر جہاں پر بھی ربا کی کیفیت بنے گی وہ جائز نہیں ہوگی اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر ہیں جہاں پر ہماری لائف ہی بعض اوقات ناممکن ہو جاتی ہے سروائیو کرنا ہی ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو سروائیو کرنے کے لیے ضروری چیز ہے اس کی اجازت جماعت دیتی ہے یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہر مسلمان اپنے لیے ایک گھر چونکہ اس کو رہنے کے لیے ضروری ہے وہ لے لے یا جس کے بغیر اس کے کام میں رکاوٹ پڑتی ہو اس حد تک نہ کہ اس کے اندر حدود سے تجاوز کرتے ہوئے دوسرے انٹرسٹ کے اندر اپنے آپ کو پوری طرح سے انوالو کرنے کی کیفیت ہو تو اس حد تک مارگیج کی اجازت خلیفۃ المسیح کی طرف سے ہوتی ہے جی اچھا ان کا ایک اور سوال ہے جو اس میں پہلی دفعہ پڑھنے میں رہ گیا انہوں نے کہا کہ کئی آپ کے جماعت کے لوگ ہیں جو بزنس لون کے بھی لیتے ہیں یعنی بزنس شروع کرنے کے لیے اور اس میں لکھا ہے کہ جب ان سے میں پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اکثر کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اپنے طور پہ کاروبار شروع کریں اور اگر وہ یہ قرضہ نہ اٹھائیں تو ان کے لیے ایسی کام ہی رہ جاتے ہیں جیسے الیکٹریشین پلمبر وغیرہ ہے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے اصولی جو آپ تو اس کا آ گیا ہے کہ جہاں پر بھی سروائیول کا مسئلہ پیش آئے گا وہاں پر اجازت ہو سکتی ہے سروائیول سے زیادہ جہاں پر اس میں پوری طرح انوالو ہونے والی بات ہو جائے گی وہاں پر یہ جائز نہیں ہوگا یعنی کاروبار کے لیے قرضہ اگر کوئی لیتا ہے کاروبار میں بھی بعض دفعہ سروائیول والی صورتحال ہوتی ہے اس لیے وہ کی پوائنٹ کی ورڈ جو ہے اس کے اندر وہ سروائیول ہے میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں میری بھی تھوڑی سی کم از کم علمی طور پر وہ ہے جی۔ میں پڑھاتا ہوں اس اس موضوع کو بھی جی۔ تو اور چونکہ اس وقت کوئی اور سوال ہمارے پاس نہیں اس لیے میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو مزید آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کاروبار جو شروع کرنا ہے کاروبار شروع کرنے میں خاص طور پہ ان ممالک میں جو لوگ ہیں جب آپ اپنے پڑھائی وغیرہ ختم کرتے ہیں تو یا تو آپ ملازمت ڈھونڈ سکتے ہیں جس میں آپ کو سرمایہ نہیں چاہیے اور آپ کسی کے ملازم ہو جاتے ہیں اور یہاں کا جو طریق ہے وہ آپ کو اتنے ہی پیسے دیتا ہے کہ آپ ملازمت میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں آپ کبھی اتنا بچا نہیں سکتے کہ آپ ایک کاروبار شروع کر کے اس ملازمت سے نکل سکیں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بچوں کی زندگی کے لیے دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ قرضہ لیتے ہیں کاروباری قرضہ اور اس نیت سے لیتے ہیں کہ آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے تو یہ ان کے سوال میں بھی میں نے پڑھا ہے تو بڑا تفصیل سے انہوں نے اس کا آگے ذکر کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں دیکھیں اس میں بھی بات تقریباً پوائنٹ تو وہیں آئے گا سروائیول والا لیکن بات یہ ہے کہ بعض ایسے معاشرے میں ہم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں انٹرسٹ لینا بھی پڑتا ہے اور دینا بھی پڑتا ہے اور دونوں ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں تو لینے اور دینے والے انٹرسٹ کو بھی ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اگر وہاں پر لینے والی بات ہو تو انسان خود استعمال نہ کرے اور دینے والی بات ہو تو وہ پھر مجبوری ہے بعض اوقات بعض کاروباروں میں میں معذرت کے ساتھ دوبارہ اسی سوال پہ آؤں گا میری مجبوری نہیں ہے میں ایک ملازمت کر سکتا ہوں اور ایک عام زندگی گزار سکتا ہوں میں نے یونیورسٹی کی ڈگری لے لی کالج کا ڈپلوما لے لیا جو بھی میں نے کیا یہ ایک میرے پاس طریق ہے ایک دوسرا طریق ہے کہ میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور اب مثلا اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے سرمایہ چاہیے تو میری مجبوری آپ نے لفظ استعمال کیا سروائیول کا تو سروائیول تو میں جاب سے کر رہا ہوں یا کر سکتا ہوں لیکن کیا اسلام کی تعلیمات کے تحت مجھے اسی پہ راضی ہو جانا چاہیے ساری زندگی کے لیے یا اگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو جماعت احمدیہ کیونکہ ہم جماعت احمدیہ کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے ہیں یا اسلام کی مجموعی طور پہ اس بارے میں کیا ہدایت اسے میں اگر اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر مناسب نہیں ہے اس کے لیے تو پھر وہ یعنی ملازمت کرتا ہاں، رہے پھر وہ ملازمت کرے اچھا۔ اگر یہ مجبوری نہیں ہے کہ اس کی سروائیول کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر نہیں مناسب سروائیول تو رشید سے آپ دیکھیں یا ان ممالک میں ویلفیئر وغیرہ خاص طور پہ کینیڈا میں جیسے جی، ہے جی، جی۔ تو وہ تو آپ اگر اس اس اس رخ چلنا شروع ہو جائیں تو پھر تو آپ وہ ویلفیئر تک چلے جاتے ہیں کہ وہ سروائیول ہے پھر اس کو آپ کیا موٹیویشن دے رہے ہیں آگے بڑھنے کی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم آگے بڑھو بہتر بنو اپنے آپ کو بہتر کرو پر یہ ایک ابتدائی ہو سکتا ہے لیکن اس کو ایک عادت نہ بنائی جائے مستقل طور پہ وہ تو حلال حرام کے فرق ہی مٹا دے گی نا بات پھر سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں میں یہ سوالات کر رہا ہوں وقت پورا کرنے کے لیے اور میرے ذہن میں تھے اس لیے میں کرتا کر رہا تھا آپ کو دعوت کہ اپنا سوال ہمارے پروگرام میں شامل کریں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اسی طرح جو ہمارے سامعین ٹورنٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے ہمارے ہمارے سامعین شامل اپنا سوال کر سکتے ہیں کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A اور جہاں اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اس اس کا سوال اس کی نشریات یعنی پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں آ سکتی تو اس صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور اس ویب کا پتہ ہے voice of Islam dot C A voice of Islam dot C A جہاں پہ آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ایک اور سوال آیا ہے آ, نام انہوں نے اپنا نہیں لکھا انہوں نے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ آ, خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تم دعا کرو تو درود کا حصہ زیادہ کرتے جاؤ اور کرتے کرتے آنظ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سارا درود ہی پڑھتے جاؤ گے تو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کر لے گا جو تم نہیں بھی کرو گے دوسری طرف ہمیں ملتا ہے کہ دعا پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں دعا کریں دعا کریں تو اس کا کیا اصل بات یہ ہے کہ درود کو اگر ہم دیکھیں تو اس قدر انگلوب کر لیتی ہے یہ باقی دعاؤں کو بھی اگر آپ ایک لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مصلی محمد والا عل محمد کما صلی ابراہیم ابراہیم کا کہ ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے آل محمد میں شمار کر لے اگر آل محمد میں شمار ہو گئے ساری کمزوریاں آپ کی نکل گئی اللہ کے فضل سے جی۔ تو پھر ہی آپ آل محمد میں شمار ہوں گے اور جب آپ آل محمد میں شمار ہو گئے تو قیامت تک جب بھی لوگ درود پڑیں گے تو آپ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے بے شک ہاں؟ تو اس لحاظ سے درود کی اہمیت ہے لیکن بعض اوقات آندر صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی کیفیت کے مطابق اس کو دوائی دیا کرتے تھے اس آدمی کے لیے یہ زیادہ ضروری تھا کہ وہ آندھر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود زیادہ بھیجے دوسرے یہ کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو ایک محبت کا تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان کے درمیان جی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے تو پھر تم میری اطاعت کرو میرے پیچھے چلو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا تو اس لحاظ سے آپ کو خدا تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اور آپ کی وہ دعائیں جو آپ نے بعض اوقات نہیں بھی کی ہیں وہ خدا تعالیٰ ان کو قبول کر لیتا ہے جزاکم اللہ اگلا ہمارے ساتھ ای میل پہ بھی سوال ہیں اور ایک صاحب نے ٹیلی فون کے ذریعے سوال لکھوایا ہے کیوں سوال لکھوایا ہے انہوں نے ہاں جی فضل صاحب تھورن ہل سے انہوں نے سوال لکھوایا ہے کہ یہ جو عطیات ہیں یعنی اطیاب دیتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے عطیہ کا مطلب ایک تحفہ ہی ہوتا ہے جی اچھا جی ہاں, ہاں جی کہ آپ کسی کو تحفے کے طور پر کچھ دیتے ہیں عطا کرتے ہیں لفظ عطا کا اس کے اندر آتا ہے جی تو اگر کوئی تحفہ دیتا ہے اپنے دوست کو تحفہ دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے ہماری انکریجمنٹ کرتا ہے جی تو تحفہ دینے میں اس میں حرج نہیں ہے جزاکم اللہ اگلا سوال ای میل سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آ, یہ سوال نعیم احمد صاحب کا ہے مسز آگا سے اور ان کے چار پانچ سوال ہیں میں پہلا پیش کرتا ہوں حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے پہلا سوال ہے کیا حضرت عیسیٰ نے شادی کی یہ رومن اردو انگلش میں لکھا اس لیے تھوڑی سی زیادہ دقت ہوتی ہے نے شادی کی ہاں کہ نہیں یا ابھی کرنی ہے اس کے متعلق کوشچن بتائیں پھر دو تین قسم کی روایات آتی ہیں ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ صد والسلام نے سفر کیا کشمیر کی طرف تو آپ کے ساتھ دو مریم تھیں جی تو دوسری مریم کے بارے میں بعض روایات کہتی ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کی بیوی تھیں ساتھ تھیں اور انجیل میں بھی ذکر آتا ہے کسی کسی جگہ کے اوپر اور وہاں پر بھی جو بائبل لکھنے والے ہیں ان کی آپس میں تعصب کی وجہ سے اس عورت کے اوپر کچھ الزامات کا انداز بھی ہے جی۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت والسلام نے شادی کی یہ اس کا ذکر آتا ہے لیکن بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید حضرت صلی والسلام نے شادی نہیں کی اگر کی یا نہیں کی اتنا اہم معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کو قرآن کریم میں بیان کرتا لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تو اس کے بارے میں حضرت خلیفت مسیح رابع نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ تضو جو و یولد الحو کی جو روایت آتی ہے حدیث میں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی تھی جو مسیح آنے والا ہے وہ آئے گا تو وہ شادی کرے گا تو بر یہ دونوں باتیں ہیں جس کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں مریم مغدلینی کا ذکر آتا ہے جی۔ جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے اختلافات ضرور پائے جاتے ہیں لیکن اس سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے شادی کی تھی لیکن اگر کہ یہ معاملہ بہت ہی اہم ہوتا جس سے کہ دنیا کو ہدایت ملتی یا جس سے کہ ہدایت ملنا ضروری ہوتی تو یقینی طور پر قرآن کریم واضح طور پر ان کی شادی کا ذکر بھی کر دیتا سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم رشید عبدالرشید انور صاحب تشریف فرما ہے ہم اپنے پروگرام آج کے پروگرام کے آخری پندرہ منٹ میں داخل ہو گئے ہیں اس لیے آج اگر آپ اپنا سوال پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو جلد از جلد ہمارے پروگرام میں بھیجیں ٹیلی فون کے ذریعے خود تشریف لائیے four one six four one zero six five two two Toronto کے علاقے سے باہر ہیں تو one eight five five four one zero six five two two email کے ذریعے بھیجنا چاہیں تو کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A اور اسی طرح اگر آپ پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پاتے تو ای میل کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں voice of Islam dot C A سوال آپ کا چونکہ یہ آخری چند منٹ ہیں اس لیے ہم موضوع سے ہٹ کے بھی سوال لے رہے ہیں صرف گزارش ہے کہ ایک منٹ کا دورانی ہم آپ کو پیش کر سکتے ہیں ایک منٹ کے اندر اپنا سوال مکمل کیجیے اکثر ہمارے سامنے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ سوال لکھ کے آتے ہیں تو ان کو دقت نہیں ہوتی سوال پورا کرنے میں جب بدی آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی مشکل ہوتی ہے اور ہمیں بھی وقت کے لحاظ سے مشکل ہوتی ہے گفتگو کا سلسلہ جاری عبدالرشید انور صاحب کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ فون کی لائنیں فارغ ہیں تو آپ گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں میں اتنی دیر میں ایک آدھ سوال اور نکالتا ہوں ای میل میں سے میں <clears throat> جو حضمسی محمد السلام کا اقتباس ہے وہ دوبارہ پڑھنا پسند کروں گا اور بہت ہی وہ اہم ہے اور اس لحاظ سے وہ اس اعتراض کو بھی دور کرے گا جو کہ ابھی ایک دوست نے کیا تھا کہ حضرت مسیح اللہ رسّت السلام کا ہم کیا مرتبہ سمجھتے ہیں آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر تو مسیح سیم علیہ السلام آنر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہیں براہین احمدیہ میں اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے یعنی آز اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کوئی بھی نبی نہیں کوئی کتاب نہیں جی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور عتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں جن کی پیروی سے خدا تعالیٰ ملتا ہے اور ظلمانی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے پھر آپ سراج منیر میں بیان فرماتے ہیں ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جمع مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں یعنی وہی نبیوں کا سردار رسولوں کا فخر تمام مرسلوں کا سرتاج جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے زیر سایہ دس دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزار برس تک نہیں مل سکتی تھی سو آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی کی پیروی سے پائی جی۔ آپ یہ دیکھیں کتنا کلیئر بتا رہے ہیں جی۔ کہ وہ بروزی سے شاید ان کا ان کو مفہوم نہیں پتہ بروزی سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر ان کی کوئی حیثیت ہے آپ کی حیثیت جو بھی ہے وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کی وجہ سے فرماتے ہیں سو آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ و سلم کی پیروی سے پائی ہے اور جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا اور یہ قرآن کریم کہتا ہے اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں رہے گی زندہ خدا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے اس کا خدا ہوگا اور جھوٹے خدا سب اس کے پیروں کے نیچے کچلے اور روندے جائیں گے وہ ہر ایک جگہ مبارک ہوگا اور الہی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی وسلام سلام و علامن طبی الخدا تو یہ مقام ہے حضرت مسیحمودہ صد وسلام کا ہمارے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں ہمارے مولا ہیں اور حضرت مسیحم عودہ صدلام آپ کے ایک غلام ہیں لیکن غلاموں میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مطابق کوئی اور غلام نہیں ہو سکتا آپ کی محبت میں کوئی اس قدر نہیں کھو سکتا جس قدر کے حضرت مسیح علیہ السلام کھو گئے اور آپ کا کلام جو نظم کا بھی ہے نثر کا بھی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے آقا و مولا ہیں اور باقی سب اس کی مطابقت سے ہی ہمیں حاصل ہوتا ہے ذاکم اللہ جی آخری چند سوالات اب ہم ٹیلی فون پہ سوال نہیں لیں گے ای میل کے کچھ سوالات اکٹھے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کے ان کے جواب دے دیے جائیں اور چونکہ وقت کم ہے اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا پائیں گے لیکن کوشش کریں گے جتنے زیادہ سے زیادہ سوال ہو سکیں پہلا سوال اوہایو یو ایس اے سے آیا ہے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مارگیج کہتے ہیں وی ہیو مارگیج لون میں میرا اس سے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ مارگیج بھی ہے اور قرضہ بھی ہے تو کہتے ہیں آپ کی رائے میں کیا ہم عید الاضحیٰ پہ قربانی کر سکتے ہیں اس مارگیج وغیرہ کے ہوتے ہوئے مارگیج لون یہ آپ کی ایک لائف کا حصہ بن چکا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے قربانی تو بالکل ہو سکتی ہے قربانی کا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں اس میں ٹھیک ہے جی اگلا سوال جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی ای میل کا ہی ہے اور یہ سوال جو ہمارے پاس آیا ہے یہ کاشف کہلوں صاحب کا سوال ہے جنہوں نے کیلگری سے ہمیں ای میل کیا ہے اور مبارکباد دی ہے نیک تمنائیں اور دعائیں کی ہیں سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے ایک غیر مسلم دوست کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی سور کے کھانے کے بارے میں کہتے میں نے ان سے بتایا کہ جو ان کے سمجھ میں آیا کہ وہ گند بلا کھاتا ہے جب اس کو ذبح کرتے ہیں اس میں سے خون نہیں نکلتا اور پھر اس کی ہم جنسی کی عادت ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں کھاتے ان کے دوست نے کہا کہ دوسرے جو جانور ہیں کئی جانور ہیں جن میں یہی ہم جنسی کی عادت موجود ہوتی ہے جیسے بیل ہے یا گائے ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے لیکن جس جتنا اس میں ہے اتنا اور کسی میں نہیں ہے اور یہ اسی طرح جو آپ کی روحانیت ہے اس کو یہ متاثر کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے بتائیے کہ مسلمان جو ہیں وہ کیوں نہیں کھاتے اگر آپ نے غیر مسلم کو جواب دینا ہو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم وہ جواب دیں گے کہ جو خدا تعالیٰ نے ہمیں جواب دیا ہے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تم باقی چیزیں کھاؤ جی جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے صرف ایک چیز میں کہتا ہوں نہ کھاؤ تو ہمیں خدا تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے ہمیں وہ حکمت سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے صحیح حکمت سمجھنا ایک ایڈیشنل چیز ہوگی وہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو الحمد اگر نہیں سمجھ آتی تو بغیر سمجھنے کے حکمت بھی ہم خدا تعالیٰ کا کہنا مانتے ہوئے خدا تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے ہم سور کا گوشت نہیں کھائیں گے باقی اس کا کردار چونکہ حضم سیم علیہ علیہ السلام نے اسلامی رسول کی فلاسفی میں بتایا ہے کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں جی۔ اس کا اثر ہمارے کردار کے اوپر ہوتا ہے جس قسم کی چیز ہم کھاتے ہیں اس کا ہمارے جسم کے اوپر ہماری ذہنیت کے اوپر ہمارے کردار کے اوپر وہ اثر کرتی ہے سور کا لفظ اب جتنی بھی زبانوں میں دیکھ لیں تقریباً ہر زبان میں ہی برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں یہ لفظ سور سوری خنزیر کا لفظ آتا ہے جس کے بارے میں حضرت صاحب نے بیان فرمایا حضر میں خنزو آرا کہ میں اس کو برا دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی ایسا رکھا اور یہی نام اردو زبان میں بھی چلتا ہے اور اس کی بھی وہ تشریح سور کی اسی طرح سے کی ہے سو سو کہتے ہیں برائی کو میں اس کے اندر برائیاں دیکھتا ہوں تو اس کے کردار کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ہمارے کردار کے اندر بنائیاں آ جاتی ہیں اس کو کھانے کی وجہ سے اس لحاظ سے اس کے گوشت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا کہ تم اس کا گوشت نہ کھاؤ اس لیے ہم اس کا گوشت نہیں کھاتے اس کے اندر یہ باتیں ہیں دوسرے جانوروں کے نسبت سے زیادہ ہیں اس لیے زیادہ خطرہ ہے کہ وہ ہمارے کردار کے اندر داخل ہو جائیں باتیں یہ بات درست ہو سکتی ہے لیکن بنیادی بات یہ نہیں ہے بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارے خدا نے ہم سے ہمیں منع کیا ہے اس لیے ہم سور نہیں کھاتے جزاکم اللہ آ, اگلا سوال آیا ہے کرینہ نہیں معذرت سوری غلط ای میل کھولی ندرت رفیق صاحبہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ احمدی اور مسلمان میں کیا فرق ہے احمدی اور مسلمان میں مسلمان ہر احمدی پہلے مسلمان ہے پھر احمدی ہے کوئی فرق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام ہمیں دیا تھا لوگ اس اسلام کو بھول گئے اب اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو دوبارہ زندہ کیا ہے اپنے ایک بندے کو بھیج کر ہم کہتے ہیں کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلام تھا آپ لوگ اس اسلام کی طرف واپس آؤ اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلام کے اوپر عمل کرو تو اسلام اور احمدیت میں کوئی فرق نہیں نہ کوئی ہمارا الگ رسول ہے نہ کوئی ہمارا الگ ہماری الگ کتاب ہے نہ کوئی ہماری پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے باقی مسلمان پڑھتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں جس طرح باقی مسلمان کہتے ہیں ہم اسی طرح سے زکوٰۃ اسی نسبت سے دیتے ہیں جس طرح سے وسلم نے فرمایا کوئی اس میں ہم نہ زیادتی کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں پھر رمضان کے روزے رکھتے ہیں اسی طرح سے جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج کی توفیق اللہ تعالیٰ دے تو اسی انداز میں کرتے ہیں جس انداز میں علیہ وسلم نے فرمایا تو اس لحاظ سے مسلمان اور احمدی میں اس انداز میں کوئی فرق نہیں کہ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانتے ہیں صرف فرق یہاں پر آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اور ثابت کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس آضر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھجوائے ہوئے اسلام کو لائے ہوئے اسلام کو بھول گئے ہو اور ان اس کی اسپرٹ کو اس کی روح کو بھول گئے ہو ہم ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا کیا ہے وہ بندہ عطا کیا ہے جو کہ آضر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اندر اس قدر آگے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان انعامات سے نوازا اور ہمیں اس نے سیدھے راستے کی طرف لگایا اور ہمیں بتایا کہ یہ تھا اسلام آضر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس کے علاوہ کوئی پریکٹیکلی کوئی اس میں اسلام میں فرق نہیں روح کے لحاظ سے اسلام میں فرق آیا جس کو کہ درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو اس وجود کو بھیجا جی اور آج کا آخری سوال ندرت ندرت رفیق صاحبہ کی طرف سے ہی ہے فرماتی ہیں کہ اگر انگریزی میں لکھا ہے اس لیے ترجمے میں پہلے انگریزی پڑھوں گا اس اس سوال کی جی if a man keep woman by saying her that I will marry you but later he won't marry اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا جائے پلیز واٹس یور اوپینین سوال ہے کہ کوئی مرد عورت کو رکھتا ہے اور کہ میں تم سے شادی کروں گا بعد میں نہیں کرتا اس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا جائے اس پہ آپ کی کیا رائے دیکھیں ہر جو گناہ یا جرم ہوتا ہے اس کے دو یا بلکہ کہنا چاہیے سواب کا کام بھی جو ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے اور ایک پہلو ہوتا ہے جو سوشل سوسائٹی کے نزدیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں پہلوؤں کو اہمیت دیتا ہے اور دونوں پہلوؤں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ کار بتایا نکاح کا اسلام میں اس میں باقاعدہ ایک سوسائٹی کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ آج سے یہ دونوں لڑکا اور لڑکی ایک میاں بیوی کی طرح سے رہیں گے اور تم نے ہرگز ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگانا کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے باقی اصل معاملہ خدا تعالیٰ کے پاس پھر بھی رہے گا کہ وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں گناہ کی یا ثواب کی وہ پھر بھی خدا تعالیٰ کے پاس رہے گا لیکن جو پہلو سوسائٹی کے سامنے آتا ہے اس پہلو کو بھی پورا کر لینا چاہیے تاکہ سوسائٹی کو بھی بدزنی سے بچایا جا سکے تاکہ کوئی غلط الزامات ان دونوں کے اوپر نہ لگائے اسلام نے ان کی عصمت کو محفوظ کر دیا وہ نظام بتا کر جس نظام کے تحت ایک میاں بیوی اسلام میں میاں بیوی کہلاتے ہیں تو اس انداز میں یہ ایک اسلامی تعلیم کی خوبی بھی ہے کہ اس نے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا سوسائٹی کا پہلو بھی اور خدا تعالیٰ کی فرما برداری کا پہلو بھی جزاک اللہ سامعین اس کے ساتھ ہمارے سوالوں کا سلسلہ ختم ہوا اور اسی طرح پروگرام کا سلسلہ آج کا جو وقت ہے ہمارا مکمل ہوا عبدالرشید انور صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات دینے کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ آج کنٹرولز پہ ہمارے ساتھ دو ساتھی تھے فضل الرحمان